حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے مروہ پر ایک بدوی کے تیر کے پھل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے حسن بن علی کی روایت میں اضافہ ہے حج کے موقع پر سننے ابو داود حدیث نمبر ایک